ابن اظہر کے غلام ابو عبید نے بیان کیا کہ عید کے دن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو دن ایسے ہیں جن کے روزوں کی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعات فرمائی ہے رمضان کے روزوں کے بعد افطار کا دن عید الفطر اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو یعنی عید الاضحیٰ کا دن صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نوے